وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا معزز و مکرم حاضرین و سامعین موجودہ زمانے کی خطرناک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ بیماریوں میں سے ایک بیماری جو آج بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے خاص طور سے نوجوانوں میں اور بہت سارے لوگوں میں وہ ہے وسوسہ انسان کسی چیز کے بارے میں شک کرے شبہ کا شکار ہو اس کے دل میں برے خیالات ہوں وسوسا ہو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے کبھی کبھی انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے خودکشی کر لیتا ہے زیادہ انسان کے دل کے اندر اگر وسوسا ہے اور ہمیشہ شک اور شبہ کا شکار رہتا ہے تو بسا اوقات انسان خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے اور خودکشی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام پریشانیوں سے مکت ہو گیا یا تمام پریشانیاں مجھ سے ختم ہو گئیں حالانکہ خودکشی خود ایک بہت بڑی بیماری اور ایک بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر خودکشی کرنا حرام نہیں حرام ہے کیوں اس لیے کہ ہماری جان یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارا وجود پورا اللہ رب العامین کی امانت ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے لہذا خودکشی کرنا شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ حرام چیز ہے اور بہت بڑا گناہ گناہ ہے یہ جو وسوسہ ہوتا ہے کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے ایمان کے متعلق ہوتا ہے اللہ کے بارے میں انسان شک اور شبہ کا شکار وسوسہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے یا موجود نہیں ہے اور اس طریقے سے شیطان اس کے دل سے اور اس کے دماغ سے کھلواڑ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کب سے ہے نہ عدب اللہ اس طرح کی باتیں انسان کے دماغ کے اندر آتی ہیں اور یہ عقیدے اور ایمان سے متعلق ہے لہذا جب بھی اس طرح کا شک اور شبہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے کبھی یہ خوف انسان کے اندر یہ شک یہ وسوسہ عبادات کے اندر ہوتا ہے عبادات جیسے انسان وضو کرتا ہے وضو میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بار ہاتھ دھلا دو بار دھلا میرا وضو مکمل ہوا کہ نہیں ہوا اتنے ایسے لوگ ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا وضو کرتے رہتے ہیں یا اس طریقے سے نماز کے اندر شک اور شبہ ہو جاتا ہے میں نے ایک رکعت پڑھی دو رکعت پڑھی اور پھر وہ اسی شک اور شبہ کے اندر پوری نماز کے اندر پڑھا رہتا ہے انسان ذکر پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ وسوسے کے اندر شکار رہتا ہے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کوئی ذکر پڑھتے ہیں کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کو بار بار اس طریقے سے کہیں گے کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے ادا ہوا یا ادا نہیں ہوا بار بار اسی کے اندر پڑے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہیں شیطان انسان کے دل سے اس کے دماغ سے کھلواڑ کرتا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اس طریقے سے انسان کبھی کبھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے میری بیوی پاک دامن ہے یا پاک دامن نہیں ہے یا اس طریقے سے بیوی اپنے مرد کے بارے میں وسوسے کا شکار ہو جاتی ہے اپنے دوست احباب کے بارے میں رشتہ داروں میں کے بارے میں انسان وسوسے کا شکار کو میرے بارے میں کیا سوچتے نہیں بدگوانی انسان کے دل کے اندر اس طرح کے برے خیالات آ جاتے ہیں میرے بھائی یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ معاشرے کو تباہ کر دینے والی انسان کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ اوثا پیدا ہو گیا اس کی زندگی خوف و حراس کے ساتھ گزرتی ہے اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے ہر چیز کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے بیوی کے بارے میں بچوں کے بارے میں خاندان کے بارے میں خود اپنے بارے میں دوست احباب کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے بیوی کو یہاں سے فون کیا اگر بیوی نے نہیں اٹھایا موبائل بند ہے شک اور شبہ کا شکار ہو گیا بولتا ویڈیو چالو کرو ویڈیو چالو نہیں کیا ایسے کیسے ہوئے ہیں اس لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں ویڈیو چالو نہیں کیا شک اور شبہ کا شکار ہو گیا کیوں نہیں ویڈیو تم چالی کر رہی ہو کون ہمارے گھر کے اندر ہے کون کیا ہے کیا نہیں اس طرح کا دل میں انسان کے دماغ کے اندر شکوں کو شبہ آتے ہیں ایک مومن کے بارے میں انسان کو ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اگر آپ برا گمان رکھیں گے یہی انسان کے لیے ایک مرتبہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ انسان جدائی ہو جائے گی دونوں کے درمیان اور انسان طلاق لینے پر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور عورت خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس طریقے جو رشتہ ہوتا ہے پیار محبت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے اولاد کے درمیان بیوی کے درمیان یہ جو رشتے یا ماں باپ کے درمیان بھائی بہنوں کے درمیان یہ سارے رشتے بکھر جاتے ہیں یہ جو وسوسہ ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے بہت ہی تباہ کر دینے والی بیماری ہے بہت ہی نقصان دہ بیماری ہے یہ اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے الحمد ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کے اندر اس کا بھرپور علاج موجود ہے یہ نفسیانی نفسیاتی بیماری ہے لہذا اس کا بھرپور علاج ہماری شریعت کے اندر الحمد موجود ہے بہت سارے اس کے طریقے ہیں بہت سارے اس کے وسیلے اور ذرائع ہیں اگر انسان ان چیزوں کو اپنائے گا تو اپنے آپ کو وسوسے سے دور رکھے گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے شیطان سے اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے کیونکہ وسوسا شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان کو دور کرنے والا اس کے وسوسے سے دور کرنے والا اللہ رب العالمین کی بات ہے اس لیے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے ہم سب فقیر ہیں سب محتاج ہیں قدم قدم ہر پل اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اللہ رب ربانا اور اما ضغن نہ کمینہ شعیط فسط عزب اللہ ان نبو سمی عنال تم کیا کرو جب تمہیں شیطان کی طرف سے وہ سوچے آئیں تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اللہ کی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ وہ سسوں کو دور کر دے گا تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے گا وہ سسوں کو تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا برے خیالات کو نکال دے گا اچھے خیالات اللہ ابامن تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا تو ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے نمبر دو اللہ پر توقل کرے اللہ پر توقل بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بہتر کرنے والا ہے اللہ رب العامین پر توکل اور اعتماد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو یہ توکل اللہ فاو حسب جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے غموں سے کافی ہو جائے گا پریشانیوں سے مصیبتوں سے وسوسوں سے فقر و فاقہ سے بیماری سے تمام چیزوں سے کافی اللہ رب العامن ہوگا اللہ پر توکل اگر کر لیں جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العامین کیا کرے گا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اگر چڑیے کے دل کے مانند اللہ پر توقل کرتا ہے تو اللہ ہر العامن اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے چڑیے کے دل کا مانند کا مطلب کیا ہے آپ دیکھیں گے چڑیا کا اللہ رب العامن پر توقل ہوتا ہے اللہ کے سن نے باقاعدہ اس کو مثال سمجھایا کہ اگر تم اس طریقے سے توقل کرتے جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے چڑیا صبح کو خالی پیٹ نکلتی شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتی چڑیوں کا اللہ پر توکل بھروسہ کہ اللہ ہی ہمیں روزی دینے والا اور پھر وہ روزی کی تلاش میں نکلتی ہیں شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتی ہیں تو دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی ضرورت ہے اللہ پر توکل اور اعتماد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ پر بھروسہ اگر ہمارا ہو گیا تو انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی بڑی بڑی مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے اس کی مدد کر دیتا ہے کہ انسان کو ہم و گمان کے اندر بھی بات نہیں آتی ہے تو اللہ پر توکل کرنا یہ دوسرا اس کا علاج ہے تیسرا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھنا اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا اللہ میرا مجھے شفا دے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا انسان کو ہمیشہ سب کے ساتھ میرے بھائیوں اپنوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ سب کے بارے میں انسان کو ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اگر آپ اچھی امید رکھو گے آپ کے گھر والے بھی آپ کے دوست احباب بھی آپ کے ساتھ اچھی امید رکھیں گے اگر آپ دوست کے بارے میں برا سمجھیں گے دل کے اندر برا ہمیشہ خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے بارے میں برا خیال رکھے گا اور دل کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے اگر آپ کے دل میں کسی دوست سے اچھے یعنی اچھا گمان نہیں ہے تو ظاہر میں آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے جب اچھا برتاؤ انسان نہیں کرے گا تو بعد میں دوستی ٹوٹ جاتی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ رب العامن کے ساتھ اچھا گمان کہ اللہ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا اللہ میری مدد کرے گا اللہ رب العامن اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا انسان اس طرح کی اگر امید رکھتا اللہ تعالیٰ کے ذات تو اللہ رب العامن اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے ہمیشہ انسان اللہ کے ساتھ حسین زن رکھے کہ اللہ رب برامین مجھے جنت نصیب کرے گا انسان برا نہ سوچے انسان بیمار ہو گیا انسان یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں بیماری شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی میں مر جاؤں گا تو انسان وہی سوچتا اسی کے دماغ پر وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں انسان حسن زن رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے شفا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں فقر فاقہ کو دور کرے گا اللہ ہمیں اولاد دے گا اگر ہم بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم بے روزگار ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے گا کسی تکلیف پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا یہ ہمیشہ انسان کو اللہ کے بارے میں حسن زن اور اچھی امید ہونی چاہیے اور حدیث قدسی ہے اللہ العامین کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا انا ان بھی میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرتے اگر وہ برا گمان کرتا ہے گویا کہ اپنے لیے برا سا چاہتا ہو اپنے لیے برا چاہتا ہے وہ اس لیے اس کے ساتھ برا فیصلہ کیا جاتا ہے لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے فعین وہ اناما ہو جا کرنی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے میرے ساتھ اچھی گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فعین ذکرنی فی نفس ہی ذکر تو فی نفس ہی اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اگر وہ جماعت کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ بڑی محفل میں لوگوں کے ساتھ ہے اس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بڑی اور بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کے ساتھ میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ہمیشہ حسن زن اور اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ ہر بلام اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے پانچویں یا چوتھی چیز یہ میرے بھائیوں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے شبہات کے علاج شہوات کے علاج تمام بیماریوں کا کو شبہات و سسے نفاق کفر اور اس طریقے سے حسد بغض اور نفرت جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا اللہ نے ضلع من القرآن ما ہوا شفا و رحمت للمومنین ہم نے قرآن کو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر کے نازل کیا قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہمارے لیے جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یہ ساری بیماریاں ہماری دور ہوں گی ہمارا دل آئینے کے مانند پاک و صاف شفاف ہو جائے گا جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے معنی پر غور کر کے پڑھیں گے تو اور زیادہ انسان کو اس سے مدد ملتی ہے فائدہ ملتا ہے تو قرآن میں اللہ حرب العالمین نے ہمارے لیے جو ہے شفا رکھا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان سے وہ سوسا آتا ہے قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے لہذا جتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ہمارے دل اتنے ہی زیادہ اللہ کے ذکر سے معمور ہوں گے اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوگا اللہ سے ہمارا ہماری نزدیکی ہوگی لہذا شیطان اور اس کے وسوسے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے گا جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے آج بڑا المیہ میرے بھائی ہو کتنے ایسے لوگ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن اٹھا کر کے نہیں پڑھتے جب رمضان کا مہینہ آتا تب قرآن پڑھ لیں گے جب کسی کو وفات ہونے لگی جا کے سورہ یاسین پڑھ دیں گے وفات ہوگی قرآن خانی کر دیں گے ساری چیزیں نہیں صحیح ہیں قرآن خانی کسی کو فات اور یاسین کی تلاوت کرنا ان تمام چیزوں کا سنت سے حدیثوں سے کوئی ثبوت نہیں قرآن پڑھیے ڈیلی پڑھیے فجر کے وقت کم سے کم قرآن پڑھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اجر اور ثواب انسان کو ملتا ہے جتنا زیادہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایک معمول بنا لیں کہ ہمیشہ ہم ہر نماز کے بعد یا دن بھر میں کم سے کم دو صفحہ تین صفحہ ایک صفحہ کچھ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ معمول بنا کر کے رکھیے اور آپ دیکھیے قرآن آپ کا چند مہینوں کے اندر ختم ہو جایا کرے گا پھر ختم ہو پھر دوبارہ آپ پڑھیے قرآن میرے بھائیوں بہت بڑا علاج ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ جہاں اللہ تعالیٰ کلام سینے کے اندر آتا ہے انسان پڑھتا ہے شیطان اور ساری بری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں اس لیے انسان کو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے انسان پانچویں چیز ہے کہ انسان نیک اعمال کرے انہوں نے جسایت کریمہ کی تلاوت کے اللہ فرماتا ہے جو مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اور مومن ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی پاکیزہ طیب زندگی کیا ہے بہترین زندگی کیا ہے انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ گزر جاتی ہے یہی پاکیزہ زندگی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کیوں اس لیے کہ شکوک و شبہات اور وسوسے سے انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے پاکیزہ زندگی یہ نہیں کہلاتی انسان ہمیشہ آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر قلق بے چینی اشتراب یہ چیز آپ کو اس کے چہرے سے نظر آ جائے گی کہ انسان اس چیز کا شکار ہے اور اس طریقے سے انسان کے چہرے پر آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا پاکیزہ زندگی اگر چاہیے نیک امال کیجیے عمل صالح کیجیے اللہ فرماتا ونجیم اجر حسن اور جو عمل کرتے ہیں اس کا بہتر بدلہ ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں بہتر بدلہ نیک اعمال اللہ کی توحید کے بعد سب سے بہترین امن نماز کی پابندی نماز پڑھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی کیا کہتے تھے ارے نا یا بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ راحت پہنچاؤ دو رکعت نماز پڑھتے سارے غموم سارے غموم ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی تو نماز اللہ کے سر کے حدیث قرۃ و عین صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی نماز انسان پڑھے گا دل کو ٹھنڈک ملتی دل کو اطمینان ملتا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے اس لیے نماز سکون اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے نیک تمام اعمال اسی لیے تمام جو ہے زکوٰۃ کو بھی ذکر کہا گیا نماز کو ذکر کہا گیا خطب جمعہ کو ذکر کہا گیا یہ ساری چیز انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سارے پریشانیوں اور مصیبتوں کو انسان دور کر دیتا ہے اس طریقے سے نمبر چھ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ فرماتا تھا فضکرون کم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اس طریقے سے کیسے اللہ کو ہم یاد کریں گے اللہ کو یاد اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا انسان نماز پڑھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا انسان زکوٰۃ دے جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے سچ بولے انسان جو بھی اللہ نے حکم دیا ان تمام چیزوں کو اپنا کر کے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اسی لیے پورا دین ذکر ہے دین احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے حکم اللہ تعالیٰ کا یا تو کرنے کا ہوگا تو نہ کرنے کا ہوگا کرنے کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے نہ کرنے کا حکم ہے تو انسان کو اس سے دوری اختیار کرنا ہے برائیوں سے دوری اختیار کرنے سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے انسان کو خوشی ملتی ہے کہ ہم نے برائی نہیں کی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا انسان کو خوشی ملتی ہے اس سے اور انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو بھی اس کو خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اللہ کے توفیق سے اس کے حکم سے یہ کام انجام دیا تو اللہ کا ذکر کرتا جب انسان تو اللہ ہر برامین اسے یاد کرتا ہے اور جب اللہ اسے یاد کرتا ہے تو پریشانی اور مصیبتوں سے اللہ ہر برامین اس کو دور رکھتا ہے اللہ کے حدیث ہے جو بندہ اللہ کو یاد کرتا جو نہیں یاد کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے زندہ انسان گویا کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میت جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس لیے جب اللہ کا انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العامین کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے دور کر دیتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل خالی ہوتا ہے تو وہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے یاد رکھیے اس بات کو جب آپ کا دل خالی رہے گا تو پھر انسان کے دل کے اندر برے وسو سے آتے ہیں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے اگر انسان کا دل معمور ہے قرآن کی تلاوت سے ذکر و اسکار سے نیک امال سے تو اس کے دل میں جگہ ہی نہیں ہے جب جگہ میں نہیں ہے تو اس وسوسے اور برے خیالات دل کے اندر نہیں آئیں گے شیطان کہاں بسیرا کرتا ہے جو خراب جگہیں ہوتی ہیں خالی جگہیں ہوتی ہیں شیطان جا کر کے وہاں بسیرا کرتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو آباد رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر سے آپ کا دل اگر آباد رہے گا تو شیطان کبھی وہاں پر جگہ اور بسیرا نہیں بنا سکتا کبھی شکوک کو شبہات نہیں آ سکتے اللہ کے ذکر سے اگر ہمارے دل معمور ہیں اللہ ابھی ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اس لیے اگر ہمیں اطمینان چاہیے سکون چاہیے ہمیشہ ہمیں اللہ ابامین کا ذکر کرنا ہے شیطان کا ایک نام الخناس بھی ہے سورہ ناس یاد ہے سب کو الخناس خناس کیوں کہتے ہیں اس کا دو معنی خناس کا ایک معنی تو یہ ہے جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل پر چھا جاتا ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس لیے اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا قرآن پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا اللہ کا ذکر کریں گے شیطان بھاگ جائے گا تو جب آپ پڑھیں گے سب کچھ نہیں یہ ساری چیزیں تب شیطان بھاگے گا اور جب شیطان بھاگے گا تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ رب العامین کا ذکر کرنا چاہیے ساتویں چیز یہ کہ اچھی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ رہیے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برائی عام ہوگی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کریں گے ہمارے نبی نے ہمیشہ ہمیں زور دیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو وہ کون صادقین اچھے لوگوں کے ساتھ رہو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ محدین کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کا جو جمگٹا یا آپ کے جو لوگ ہوں گے انہیں سے انسان کے دین کا پتہ لایا جاتا ہے اگر انسان کے دوست برے ہیں تو بھی برا ہوگا اگر انسان کے دوست اچھے تو بھی دوست ہوگا اللہ کے حدیث اگر کسی کے دین کے بارے میں پتا کرنا ہو اس کے دوست کو دیکھ لو وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کن کے ساتھ رہتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو بھی برا انسان ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی دونوں آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے لہذا اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انسان اگر برو کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان برا ہے اس لیے ہمیشہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے نیک لوگوں کی صحبت اطرفروش کی ہے جب انسان عطر فروش کے پاس جاتا ہے وہ آپ کو خوشبو دیتا ہے جب تک آپ بیٹھتے ہیں آپ کو خوشبو ملتی ہے اور برے دوستوں کی مثال لوہار سے دی گئی آپ لوہار کے پاس جاؤ گے اس کی بستی پر بیٹھو گے آپ کے اس کا دھواں آپ کو نقصان پہنچائے گا کپڑے کو جلا دے گا اور آپ کے چہرے اور جسم کو جلائے گا دھواں سے تکلیف ہوگی وہی مثال ہے اچھی اور بری دوستی کی اس لیے ہمیشہ انسان اچھے دوستوں کو اچھے لوگوں کو دوست بنائے اور جو آپ کے دوست ہوگے انہیں کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھائے گا المرو مامن حب انسان جس کو دوست بناتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دکھائے گا آٹھویں چیز یہ کہ تنہائی سے اجتناب کیجیے تنہائی مت رہیے تنہائی جب انسان رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں سوچتا ہے کوشش کرے کہ انسان خاص طور سے جو وسوسے کا شکار ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے اٹھے بیٹھے گفتگو کرے ان کے ساتھ رہے اگر ان کے ساتھ رہے گا تو اس صورت میں تنہائی میں انسان برے وسوسے خیالات کا شکار ہوتا ہے وہ چیز انسان سے دور ہو جائے گی نوی چیز ایک انسان کا مضبوط ارادہ ہونا چاہیے وسوسے کے پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوچے کے پیچھے جو آگے دل میں اسی کو حق سمجھ لیا اسی کو بہتر سمجھ لیا اور سمجھے اسی پر یقین کر لیا نہیں اگر یہ چیز رہے گی تو کبھی انسان سے وسوسہ دور نہیں ہوگا ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ مضبوط ارادے کا مالک ہو کوئی چیز ایسی آئے اس کو دل سے نکال دے کہ نہیں سب ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں میرا سے کوئی تعلق نہیں اگر یہ چیز ہے تو انسان وسوسے سے محفوظ رہے گا اگر نہیں ہے تو وسوسہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا اور پھر پورے دماغ میں وہ سزا ہی سزا اس کے رہے گا اور پھر انسان خودکشی کرنے پر بھی نوز باللہ مجبور ہو جائے گا دسویں اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے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 وبن وبن عدل او او من وہ بنو اب دیکھ وہ بنو امت ناسی بےفی حکم فیوکل کتاب قرآن اور جلا حسنی وہ نورا صدری و جہابی مانوی فرماتے ہیں جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتے دعا کو پڑھتا بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائی بہت عظیم ترین دعا ہے یہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو کرے گا ہمارے حق میں فیصلہ وہ فیصلہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کتنی اہم دعا ہے تو انسان ہمیشہ اللہ اربانی سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ان دعاؤں کو پڑھے جو اللہ کے رسول دعائیں ثابت ہیں جو حدیثیں سے ثابت ہیں آپ نے دعائیں پڑھی ان دعاؤں کو انسان پڑھتا ہے اگر کرتا ہے تو اللہ اربامن اس کو تمام پریشانیوں اور سے دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اربامین ہمیں وسوسوں سے محفوظ رکھے اللہ ابرامین ہمیں یقین کامل عطا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اللہ ابرامین ہمیں شکو کو شبہ سے محفوظ رکھے دور رکھے اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے برے خیالات سے بری چیزوں سے گناہوں سے ہر شر اور فتنے سے ہر بیماری سے اللہ ابامن ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ابامن ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ ہمیں نہیں کیا کرنے کی توفیق دے اللہ توحید پر استقامت عطا فرمائے سنت پر استقامت عطا فرمائے شرک سے بداد و خرافات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دور رکھے محفوظ رکھے ہماری وفات کو کلم زبان ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے رب العالمین بارک اللہ ولکم فرقان عظیم و نافع الذکر الحکیم تعالی جواد کریم بر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد